سات آدمی تھے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی پھر توبہ کر کے جہاد میں گئے جب جہاد میں گئے تو بڑا کام کیا بڑے رومیوں کو قتل کیا امیر ان کا بہت سمجھدار طاقتور تھا باقی بھی بڑے آلہ تھے شہادت مانگتے تھے دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو گئے دشمنوں نے کہا کہ ان کو ذبح کرو انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے تو کسی نے کہا نہ کرو ان کو عورتوں کا لالچ دو پیسے کا لالچ دو مسلمان لڑکیوں اور پیسے کے پیچھے پھنس جایا کرتے ہیں غلازت میں منہ مارنے کے شوق میں ایمان بھول جایا کرتے ہیں ان کو عیسائی بناؤ تاکہ انہوں نے ہمارے جتنے آدمی مارے ہیں عیسائی بن کے یہ مسلمانوں کے اتنے آدمی ماریں گے بادشاہ نے ان کو بلایا امیر کو کہا دیکھ میری بیٹیاں ہیں اتنی خوبصورت ہیں کہ روم کی لڑکیاں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتی وہ میں تجھے شادی میں دے دوں گا تیرے ساتھیوں کو دے دوں گا تجھے سو باغات دوں گا سو گھوڑے دوں گا تو عیسائیت قبول کر لے وہ رونے لگا لگا کہنے کیوں دیر کرتے ہو ہماری تو اور انتظار کر رہی ہے ہمیں جلدی شہادت تک پہنچاؤ ہم لانت بھیجتے ہیں تمہاری بیٹیوں پر بھی تمہاری عورتوں پر بھی تمہارے سامان پر بھی بادشاہ پریشان ہوا کہنے لگا اب کیا ہو وزیروں نے کہا کہ دیگے منگا لو ان دیگوں میں تیل ڈال دو نیچے آگ جلا لو جب یہ تیل کھو کھولنا شروع ہو جائے گا ان میں سے ایک ایک کو الٹا کر کے ڈالو تو یہ ڈر جائیں گے اور اس خوف کی وجہ سے ایک دو مریں گے باقی عیسائی ہو جائیں گے وہ وہ با امیر کہتا ہے میں وہاں بیٹھا تھا اچانک میری نظر اوپر پڑی سات نوجوان خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھی ان جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا ان کے ہاتھ میں سبز رومال تھے میں نے کہا دیکھو اللہ میرا اور میرے ساتھیوں کا ایمان بچائے اوپر بادشاہ نے اپنی سات بیٹیاں بٹھا دی نیچے یہ دیگیں جلا دی کہ ہم دیگوں سے ڈر جائیں ان بیٹیوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ایمان چھوڑ دیں اللہ مجھے بھی شہادت دے میرے ساتھیوں کو بھی شہادت دے ہم سب کو ثابت قدمی دے ان میں سے ایک کو اٹھایا پوچھا اسلام چھوڑتے ہو کہ نہیں اس نے کہا اسلام نہیں چھوڑتا اسے لٹکا دیا قریب لے جا کے پوچھا کیا کہتے ہو اس نے چیخ کے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے بھائیوں ایمان نہ چھوڑنا اسلام نہ چھوڑنا اللہ اور رسول کا نام نہ چھوڑنا یہ تھوڑی دیر کا درد ہے یہ جہنم سے بچ بچانے والا درد ہے یہ کہا کلمہ پڑھا اسے اندر ڈال دیا جسم سے گوشت جل کے ہٹیاں رہ گئی ان لڑکیوں میں سے ایک اڑتی ہوئی آئی اس دیگ میں چلی گئی اور سبز کپڑے میں کچھ لیا واپس چلی گئی امیر مسکرایا کہ یہ تو ہماری ساتھ ہورے آئی ہے ہمارا ہمیں لینے کے لیے آئی ہیں ایک کو لے گئے دوسرے کو لے گئے چھ کو لے گئے جب اس بیچارے کا نمبر آیا وزیر نے کہا اسے ہمارے حوالے کر دو میں اسے اپنی بیٹی دے دوں گا یہ کسی طرح مائل ہو جائے گا یہ یہ ہمارے کام آئے گا بادشاہ نے اس کے حوالے کر دیا ساتویں لڑکی ویسے ہی خالی چلی گئی امیر رونے لگا کہنے لگا میرے لیے آئی تھی ابھی میرا وقت دیر ہے میں معروم ہو گیا میرے ساتھی آگے نکل گئے وہ گھر لے گئی وہ منتیں کرتی رہی وزیر کی بیٹی کہ مجھ سے بدکاری کر لو مجھے دیکھ لو وہ کہتا دفاع ہو جا مجھے نماز پڑھنے دے مجھے سجدہ کرنے دے کئی دن وہ لگی رہی وہ اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکی الٹی وہ بیچاری دل دے بیٹھی کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دے تیرے ایمان پہ میں آنا چاہتی ہوں اس نے کہا ایسے نہیں یہاں سے بھاگ کے جائیں گے پھر میں تجھے تجھ سے شادی بھی کروں گا کلمہ بھی پڑھاؤں گا اس کو لے کے کہیں بھاگ رہا تھا رستے میں جا رہا تھا خطرہ ہوا دشمن پکڑ نہ لے دور سے چھ گھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں قریب آئے تو وہ چھ شہید تھے ان کو دیکھ کے کہنے لگا وہ میرے ساتھی تم تو شہید ہو گئے تھے تم یہاں کیسے ہو اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا شہید زندہ ہوا کرتا ہے Brasil!